حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے یعنی نہانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے فرمایا وزو کرو اپنی شرمگاہ دو اور پھر سو جایا کرو سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو اکیس